کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے